أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ کل سے پہر کے وقت ایک بہت بڑا سانحہ اور حادثہ پیش آیا اور امت مسلمہ کا ایک بہت اونچا مینار گرا دیا گیا حضرات صاحب کرام اور محاط المومنین کی عزت اور عظمت کی جنگ لگنے والے ہمارے محبوب دوست اور عالم دین حضرت مولانا اعظم طارق صاحب کو شہید کر دیا گیا اللہ پاک ان کی شہادت کو قبول فرمائے ان کو بہت ان سے درجات عطا فرمائے اور حضرات صاحب کرام کی عظمت تقدس اور امات المومنین کی عزت و عظمت کا جو مشن ہے اللہ تعالیٰ اسے کامیاب فرمائے اس زمانے میں ممبر اور محراب یا آبرو تھے بیسوں بار زخمی ہو گئے جب انسان کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ پاک اسے شہادت سے نوازتے ہیں ان کے لیے اچھا ہو گیا غفلت کی موت سے بچ گئے اور شہادت کے جو اونچے فضائل ہیں اللہ پاک نے ان کو عطا فرما دیے پیچھے والوں کے لیے ایک صدمہ ہوتا ہے لیکن جانے والے کے لیے بہرحال خوشی ہے اس لیے کہ جانا تو سب نے ہے اور ہر شخص نے اپنے وقت پر جانا ہے اللہ پاک ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے کوئی لفظیں ہو گئی ہوں تو اللہ پاک ان سے درگزر فرمائے شہادت کا خون ویسے ہی انسان کو پاک کر دیتا ہے اور وہ پاک ہو کر اللہ پاک کے حضور گئے ہیں اللہ پاک ان کے گھر والوں کو ان کے پیچھے والوں کو اور پوری امت کو اس موقع پہ صبر اور ہمت عطا فرمائے کہ کوئی دل چھوڑ کر نہ بیٹھ جائے کوئی مایوس نہ ہو اور کسی کے دل میں خوف اور ڈر نہ پیدا ہو جائے شہادت سے جذبات بڑھتے ہیں اگر اس کے بعد ڈر اور خوف پیدا ہو جائے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے سارے حضرات پانچ منٹ کا وقت ہے اس میں جو کچھ تلاوت کر سکتے ہوں کر لیں تاکہ ہم ان کے اکالے ثواب کے لیے دعا کریں اور پھر اپنے سبق کا آغاز کریں یا اللہ حضرت مولانا اعظم طارق شہید کی مفیت فرما درجات قلم فرما یا اللہ ان کی شہادت عظمہ کو قبول فرما اونچا مقام نصیب فرما ان کے پیچھے جو خلا ہو گیا یا اللہ اسے اپنی رحمت سے پر فرما اللہ ملا تحریم ناجرہ ولا تفتن نہ بہادا اللہ ملا تحریم ناجرہ ولا تفتن نہ بہادا اللہ ملا تحریم ناجرہ ولا تفتن نہ بہادا اللہ ناجرنا فی مصیبت نا وقلب لنا خیام منہا اللہ ناجرنا فی مصیبت نا وقلب لنا خیام منہا اللہ ناجرنا فی مصیبت نا لنا خیام منہا اللہ ناجرنا منہا یا اللہ عمر کے مسلمان کو ان کا نعمت بدل عطا فرما یا اللہ ان کے گھر والوں کو بچوں کو اپنی کفارت و یانت میں قبول فرما یا اللہ ان کے اولاد میں ان کا جانشین پیدا فرما یا اللہ ان کے اولاد میں ان کا جانشین پیدا فرما یا اللہ ان کی نیکیوں کو ان کی حسنات کو قبول فرما یا اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما کوئی انسانی لوزش ہو گئی ہو تو یا اللہ اسے معاف فرما یا اللہ شہادت کے جو وعدے ہیں جو اس کی نعمتیں ہیں جو اس کے فضائل ہیں وہ سارے انہیں مقدر فرما یا اللہ ہم سب کو شہادت نصیب فرما یا اللہ شہادت عظمہ نصیب فرما اپنے رستے کی قبولیت والی شہادت نصیب فرما یا اللہ قبولیت والی شہادت نصیب فرما ملک کے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما یا اللہ علماء کی حفاظت فرما دینی مدارس کی حفاظت فرما خانقاہوں کی حفاظت فرما یا اللہ تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما دینی جماعتوں کی حفاظت فرما دینی سیاسی جماعتوں کی حفاظت فرما امت مسلمہ کی جو مخلص قیادت ہے یا اللہ اس کی حفاظت فرما اس امت کو محروم نہ فرما یا اللہ اس موقع پہ مایوسی کم ہمتی اور پستی سے حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انك انت انت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم وصلى الله الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين ورحمه